دونوں ہے فر کا حال ایسا ہے جیسی ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا کیا ان دونوں ہے حال کا ایک سا ہے تو کی اتم دہین ناؤ کرتے